الرحیم کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان کے معنی تصدیق کے بھی آتے ہیں ایمان کے معنی امن دینے کے بھی آتے ہیں اور ایمان کے معنی نان دلانے کے بھی آتے ہیں اس کا استعمال بلا واسطہ ہر جر بھی ہوتا ہے اور حرف جر کے واسطے سے بھی استعمال ہوتا ہے آمنا عبد الرحمان راشدن یہاں استعمال بغیر حرف جر کے ہے یا آمن تو میں نے اس کو امن دے دیا اور اس کا استعمال حرف جر کے ساتھ بھی ہوتا ہے حرف جر لام بھی استعمال ہوتا ہے حل آمن تم لہو قبل ان آزن لکم حل آمن تم لہو میں یہ استعمال لام کے ساتھ ہے وما انت بمومن لنا یہاں بھی لام کے ساتھ سلا آیا ہے وما انت بمؤمن لنا اور با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا کل قل آمنا و وما ان دلا یا لدینا آمنوا آمنو بلا و رسولی ول کتاب لدی نہ یا سلا <clears throat> ہے اور با کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مدخول کبھی ذات ہوتی ہے کبھی احکام ہوتے ہیں آمنا بلّا کل آمنا باللہ آمنا ضلع ایلینا آمنا بلّہ و معاون ضلع الینا یہاں اللہ ذات ہے اور رہنا یہ احکام تو گویا با کا مدخول ذات بھی ہوتی ہے اور احکام بھی ہوتے ہیں قل آمنا باللہ ما ان ضلع میں اللہ ذات ہے اور ما ان ضلع علینا احکام ہے اس کے بعد یہ عرض کیا گیا تھا کہ ایمان کی تفصیل تفسیر کی جاتی ہے النبی تصریق النبی بما جا بھی بداعتن اجمالن فیما علما اجمالن و تفصیل فیما علما تفصیل اس کے بجائے اگر آپ یوں کہہ دو کہ تصدیق بما جا تصدیق کرنا جن کو نبی لائے اجمالن فیما علما اجمالن اگر وہ اجمالی طور پر منقول ہے تو ایمان اجمالی کافی ہوگا اور اگر وہ تفصیل کے ساتھ منقول ہیں تو ایمان تفصیلی ضروری ہوگا مثال عرض کی تھی جیسے کہ اجمالن یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے ہم نے عرض کیا تھا کہ قطعی طور پر جن موجودات کا ثبوت ہے وہ بہت کم ہے زیادہ تر معجزات اخبار احاد کے ذریعے سے منقول ہوئے ہے تو اس واسطے چونکہ زیادہ تر وہ اخبار احاد کے ذریعے سے منقول ہیں اور اخبار احاد سے زن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے یقین کا نہیں ہوتا ہے لیکن مجموعے سے یہ بات بہرحال محقق ہے کہ آپ کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تو یہ اجمال ہوا کہ آپ کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے ہیں لہذا یہ یہاں اجمالی ایمان کافی ہوگا اور تفصیل کی مثال عرض کی تھی جیسے نماز نماز کے بارے میں یہ بھی قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ پانچ وقت کے لیے فرض کی گئی ہے یہ بھی قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ ان پانچ نمازوں میں فجر کی دو رکت فرض ہیں زور عصر کی چار رکت فرض ہیں مغرب کی تین رکت فرض ہیں عشاء کی چار رکت فرض یہ بھی قطعی ہے پھر یہ بھی قطعی طور پر ثابت ہے کہ نماز میں قیام ہوتا ہے ایک رکو ہوتا ہے دو سجدے ہوتے ہیں تو یہاں تفصیلی ایمان ضروری ہوگا کیونکہ یہ تمام امور مفصل بالخط ثابت ہے روزے کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں روزہ فرض کیا گیا ہے یہ قطعی ہے روزے کا آغاز صبح صادق سے ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر اس کا اختتام ہوتا ہے یہ بھی قطعی ہے زکات ہے یا حج ہے تو ان احکام کی کا تصدیق قطعی ہوگی یہ اجمالن فیما علماء اجمالن کے حوالے سے عرض کیا گیا بداتن کا لفظ رہا تھا اس کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ قاضی بیداوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ بداعت کا مطلب ہے وہ حکم عوام اور خواص میں مشہور ہو التصویر بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بداحتن اجمالن فیما علما اجمالن تو انہوں نے بداحت کا یہ مفہوم بیان کیا اس میں اشکال ہے اشکال کیا ہے کہ بعض ایسے حکم ہیں جو قطعی ہیں اور وہ مشہور بین الاوام بالخوات ہیں خواص تو جانتے ہیں عوام نہیں جانتے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا حالت حیات میں رفع السما یہ اسی طریقے سے آخر زمانے میں ان کا نزول من السما یہ قطعی عقیدہ عوام کو اس کا علم نہیں اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو عوام کو نہیں معلوم ہوتی تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ بدی جب ہوگا جب مشہور ہو خواص اور عوام میں یہ غلط اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ بداعتن کے معنی یہ ہیں کہ وہ خطی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عوام اور خواص کے درمیان مشہور ہو اور میں نے شاید عرض کیا تھا کہ اللہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو مشہور بین الخواص والعوام کی بات کہی گئی ہے اس سے وہ عوام مراد نہیں ہے جو بازار میں تجارت کے اندر اپنی زندگی لگا دیتے ہیں یا جو لوگ کارخانوں کے اندر اپنا سارا وقت صرف کرتے ہیں نہ علم سے تعلق ہے نہ علماء سے رابطہ ہے بلکہ یہاں عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل علم سے متعلق رہتے ہیں اور جو اہل علم سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھر ان کے ان کو ان باتوں کا علم ہوتا ہے اس کے بعد <clears throat> یہ بداعت کے حوالے سے بات کہی گئی تھی اس کے بعد پھر آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالقت اول یقین ثابت ہے ان کے بارے میں اگر کوئی تعویل سے کام لیتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جاتی علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ قادیانی نے خاتم النبیین کی تعویل کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے مراد افضل النبیین ہے وہ ختم نبوت کے مفہوم کا انکار کرتا ہے اور خاتم النبیین میں تعویل کرتا ہے کہ اس سے آپ کی افضلیت مراد ہے لیکن اس کو کافر کہا جاتا جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ اس طرح کی تعویل وہ مجھے کفر نہیں ہوتی تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ اصل میں قرآن مجید کی نصوص میں بعض نصوص تو وہ ہیں کہ جن کا مفہوم قطعی ہے تعویل کا محتمل نہیں اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں اور بعد محسوس وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر تعویل کی گنجائش ہوتی ہے تو یہ جو حضور پاک کو خاتم النبیین قرآن نے کہا ہے اس کا قطعی مفہوم یہی ہے کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی اس میں اس مفہوم کو چھوڑ کر اور افضلیت کی تعویل یہ قابل قبول نہیں ہوگی چونکہ یہ الفاظ قرآن کے جیسے متواتر ہیں اور قطعی ہیں اسی طرح ان کا مفہوم بھی متواتر اور قطعی ہے اور وہ مفہوم وہی ہے جو آپ سے عرض کیا کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی اب آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں لہذا یہ تعبیل قابل قبول نہیں ہوگا بعض محسوس ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے جیسے خلا قرآن مجید نے خلا کا ذکر کیا ہے احناف اس کو طلاق پر حمل کرتے ہیں شواف اس کو فسخ پر حمل کرتے ہیں تو یہ تعویل کی گنجائش ہے اس لیے تعویل قبول کر لی گئی اس کے بعد پھر یہ کیا گیا تھا کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے کلام میں سو احتمال ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ننانوے احتمال کفر کے ہوں تو اس کی تکفیر نہ کی جائے ننانوے احتمال کفر کے ہیں فقط ایک احتمال ایمان کا ہے تو ایسی حالت میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی تو اشکال ہوتا ہے کہ پھر قادیانی کے کلام میں بھی کوئی ایک آدھ احتمال تو ایمان کا نکل سکتا ہے لہذا اس کی تکفیر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ننانوے احتمال کفر کے ہیں تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ ملا علی قاری نے یہ بات اس شخص کے لیے فرمائی ہے جو اپنے کلام کی مراد بیان کرنے سے پہلے فوت ہو جائے کلام اس نے مجمل کیا ہے اس نے مراد کیا ہے وہ بیان نہیں کی اور اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں اگر ننانوے اعتماد کفر کے ہیں اور ایک اعتماد ایمان کا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی لیکن قادیانی نے تو اپنی زندگی میں اپنے کلام کے جو معنی بیان کیے ہیں ان میں ایمان کی کوئی گنجائش نہیں قادیانی اپنی بات کرنے کے بعد مراد بیان کرنے سے پہلے نہیں مرا اس نے تو مراد بیان کی ہے اور مراد بیان جو کی ہے وہ کفر پر ہی منتبک ہوتی ہے اس کے اندر ایمان کا کوئی امکان اور احتمال نہیں ہے لہذا قادیانی پر یہ ملا علی قاری والی بات منتبق نہیں ہوگی وہ تو اس شخص کے لیے تھا کہ جو اپنے مجمل کلام کی مراد نہ بیان کر پایا ہو اور مر گیا ہو یہ تو زندہ رہا ہے اور اس نے جتنی مرادیں بیان کی ہیں وہ ساری کفری اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ بھائی احتمال وہ قابل اعتنا ہوتا ہے قابل التفات ہوتا ہے جو ناشی ان دلیل ہو اور اگر ایسا کوئی احتمال ہے جو ناشی ان دلیل نہیں بلکہ خلاف دلیل ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوتا یہاں اگر قادیانی کے کلام میں کوئی اعتماد نکالا جائے گا تو اس کے خلاف تو دلائل کے انبار موجود جو اس کی باتیں ہیں جو اس کی تصانیف ہیں جو اس کے بیانات ہیں وہ تمام کے تمام کا ایمان کے احتمال کی نفی کرتے ہیں یہاں تک بیان کرنے کے بعد پھر آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ جو ایمان کا مسئلہ ہے اس میں ایک رائے وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی ظاہر و بات نن ان تمام امور کو تسلیم کرے جو ایمان کے لیے ضروری اور اس کے لیے مختصر لفظ قطعیات کا ہے کہ ان قطعیات کو جو شریعت میں وارد ہوئی ہیں ان کو ظاہر بھی تسلیم کرے اور باطن بھی تسلیم کرے اور ظاہر تسلیم کرنے کے ساتھ باطن تسلیم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ان کی مراد وہی بیان کرے جو قرآن و حدیث نے بیان کیے اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن نے جزا اور سزا کا فیصلہ کیا ہے اچھے اعمال کی بھی جزا ہوگی اور برے اعمال کی بھی جزا ہوگی میں اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر وہ اس کی تشریح وہ نہیں کرتا جو قرآن و حدیث میں منقول ہے قرآن و حدیث میں تو یہ منقول ہے کہ اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا ثواب ان کا ثواب عطا فرمائیں گے اور جو لوگ برے اعمال کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا تو جزا اور سزا کا قانون جو اسلام کے قطعیات میں سے ہے اس کی تفسیر قرآن و حدیث کے ذریعے جنت اور دو سے کی گئی ہے وہ کہتا ہے بھائی میں جنت اور دو کو نہیں مانتا یہ تو مانتا ہوں کہ جزا اور سزا کا قانون اپنی جگہ پر درست ہے لیکن جنت اور دو کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ اصل میں جزا اور سزا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے یہ ہے اس کی جزا اس کو اطمینان قلب نصیب ہوتا یہ ہے اس کی جزا اور اگر برا کام کرتا ہے تو اس کو اس کی وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو ملال ہوتا اور دکھ ہوتا ہے یہ ہے سدا تو جزا اور سدا کو کہتا ہے کہ مانتا ہوں ظاہر اور باطن نہیں مانتا اس لیے کہ ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریعت نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے اب ظاہر ہے کہ جنت کا ذکر تو قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے دو کا ذکر بھی موجود ہے اسلام کے قطعی عقائد میں وہ داخل ہے احادیث پاک اس سے بھری پڑی ہیں اور وہ ان کا انکار کر رہا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی قطعیات پر ایمان لائے اور ان خطیات پر ایمان لانے کے ساتھ <clears throat> ان کی وہی مراد بیان کرے جو قرآن و حدیث سے ثابت اور جو اگر کوئی ایسی مراد بیان کرتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی ایسے آدمی کو زندیق کہا جائے گا دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اعتماد علم نبی کی بنا پر تصدیق کرے ایک آدمی کیا کہتا ہے ایک آدمی کہتا ہے سب شریعت کے اندر جو حکام بیان کیے ہیں واقعی بہت عمدہ ہے بہت بہترین ہے میں نے ان کو آزمایا ہے میرے تجربے سے ان کا عمدہ ہونا ثابت ہوا ہے تو کیا وہ اپنی عقل پر اعتماد کر رہا ہے حالانکہ نبی پر اعتماد کی بنا پر ان کا کی تصدیق ہونی چاہیے تب ایمان آئے عقل تو آپ کو معلوم ہے نابالغ ہے وہ تو اوقلا کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھ رہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ان بدبختوں کے یہاں اختلافی نہ ہو ہر مسئلے میں اختلاف ہر مسئلے میں اختلاف عقل شریعت کے تابع رکھ کر اگر استعمال کی جائے تو بڑی مفید چیز ہے لیکن شریعت سے آزاد کر کے اگر اس پر اعتماد کیا جائے گا تو وہ مضر ہوگی مفید نہیں ہوگی قرآن مجید کی آیت ہے فلاح اور ابن حتہ منہ کا فیما فیم شوما لا د فی حرجن مما خز تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پر اعتماد کی بنیاد پر تصدیق ہوگی نبی نے فرما دی ہے بٹ ٹھیک اس لیے کہ وہ تو اللہ کی وہی کی بنیاد پر فرماتے ہیں اور اللہ کی وہی سے زیادہ مستحکم اور سچا اور پکا علم کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتا امام بخاری نے وہی کی بحث کو شروع میں ذکر ہی اس لیے کیا کہ فلاح دارین کے لیے قابل اعتماد فقط وہی کا علم ہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے تو نبی پر اعتماد کی بنیاد پر تصدیق وہ ایمان میں معتبر ہے اور اگر نبی پر ایمان کے بغیر آدمی اپنے تجربے کو بنیاد بناتا ہے یا اپنی عقل کو بنیاد بناتا ہے یا اپنی سوسائٹی کے فیصلوں کو بنیاد بناتا ہے وہ غلط ہے اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی عرض کی گئی تھی کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں شیو اللہ سے برات کا بھی اظہار کیا جائے آپ ایمان لا رہے ہیں تو اللہ پر ایمان لا رہے ہیں نا اور رسول پر ایمان لانا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے قرآن پر ایمان لانا اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے قیامت پر ایمان لانا اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو اصل تو اللہ ہے تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ ماں سو اللہ سے برات اور ماں اللہ سے گوا تعلقی کا ہو کیا مطلب کہ جس سے اس نے تعلق کو کہا ہے اس سے ہمارا تعلق ہوگا جس سے اس نے تعلق کے لیے منع کیا ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا تو اصل چیز وہ اللہ ہے برات معاش اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول سے بھی برات ہو جائے گی برات معاش اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن سے بھی برات ہو جائے گی نہیں مطلب یہ کہ اللہ سے تعلق ہمارا اس طرح ہے کہ وہ جس چیز کو ماننے کے لیے کہیں گے اس کو ہم مانیں گے اور جس چیز سے وہ منع کریں گے اس سے ہم رک جائیں تو اللہ نے تو حکم دیا ہے رسول پر ایمان لانے کا قرآن پر ایمان لانے کا قیامت پر ایمان لانے کا تو ان پر ایمان اختیار کیا جائے اور عرض کیا تھا کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت ہے قد کانت لکم اسوتن حسنتن فی ابراہیم والذین معاہو اذ قالوا لقومہم انا براؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ اس کے بعد پھر یہ عرض کیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک ایمان کا ظاہر ہے اور ایک ایمان کی حقیقت ہے ایمان کا ظاہر تو وہی ہے تصدیق و بیما جا بھی نبی نبی جن چیزوں کو لائے ہیں ان کی تصدیق کی جائے یہ ایمان کا ظاہر ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے لاہیوں میں نو آحت حکم حتہ یقون ہوا ہو تب ان لماجیے تو بھی یعنی کہ طبیعت جو ہے وہ شریعت کے سانچے میں ڈھل جائے طبیعت اگر شریعت کے سانچے میں نہیں ڈھلی ہے نماز پڑھنا مشکل معلوم ہو رہا ہے غیبت سے بچنا مشکل معلوم ہو رہا ہے حرام کمائی سے پرہیز کرنا دشوار نظر آ رہا ہے تو ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ایک آدمی اگر معمور بہی پر عمل کرنے کے لیے اپنی طبیعت کو آمادہ نہیں پاتا اگرچہ جبر کر کے وہ اس کو انجام دیتا تو حقیقت ایمان اس کو حاصل نہیں حقیقت ایمان جب حاصل ہوگی کہ شریعت کے احکام جو معمور بھی ہیں ان کی طرف رغبت تبھی ہو جائے ان کا شوق پیدا ہو جائے ان کے لیے رجحان پیدا ہو جائے اور معاشی سے نفرت طبیعت کے اندر بیٹھ جائے اور معاشی سے نفرت آدمی کے مزاج کے اندر شامل اور داخل ہو جائے تب ایمان کی حقیقت حاصل ہوتی ہے اس کے بغیر ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی اب یہ اور بات ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے جو ایمان کا ظاہر ہے یعنی بما جا ابھی نبی اس کی بنیاد پر بھی بخشش کا وعدہ کیا ہے حقیقت کو حاصل کر لینا یہ اعلی مقام ہے یہ بلند درجہ ہے اور ظاہر پر اکتفا کرنا یہ ادنا درجہ ہے اس ظاہر پر اگر اکتفا کیا گیا ہے اور تصویر بما جا بین نبی موجود ہے تو اس پر بھی مغفرت ہوگی یہ غالباً کل کے سبق کا پورا احاطہ ہو گیا ذہن میں اور تو کوئی بات ہے نہیں ہاں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایمان کی اور کفر کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایمان نام ہے تصدیق کا اور کفر نام ہے تقزیب کا ایمان جمی و ما جا بہن نبی کی تصدیق یعنی وہ چیزیں جو قطن ثابت ہیں اور ان کا ثبوت یقینی ہے ان کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا سب کا نہیں کہ ایک کا بھی اگر انکار کر دیا گیا تو کفر ہے مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے اللہ کی کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہے ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ صاحب میں ختم نبوت کو نہیں مانتا یہ تو مانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں آپ رسول ہیں لیکن یہ کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے اس کو نہیں مانتا تو اب ظاہر ہے کہ ایک چیز کا انکار کیا تو کافر ہو جائے گا تو تقریب سے کفر لازم آنے کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے جمی و ماجا بے نبی کا انکار کرے ایک چیز کا بھی اگر ان میں سے انکار کرے گا تو کافی جائے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایمان اور کفر کی تعریف میں تصدیق اور تقدیب کا اعتبار کیا ہے کہ ایمان نام تصدیق کا ہے اور کفر نام تقدیب کا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں میں تقریب کرتا ہوں اب ظاہر ہے کہ جو آدمی تصدیق نہیں کرے گا تو کافی ہی تو ہوگا نا وہ تقریب نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن تصدیق بھی تو نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ نہ میں تصدیق کرتا ہوں نہ تقریب کرتا ہوں تو بلا شبہ کافر ہے اس لیے کہ ایمان کے لیے تصدیق ضروری ہے تقریب نہ کرنے سے ایمان نہیں آئے گا دونوں چیزیں ہونی چاہیے تصدیق بھی ہو ما بھی نبی کی اور تقریب کی نفی پائی جائے تقریب نہ کرے وہ کہتا ہے کہ میں نہ تصدیق کرتا ہوں نہ تقریب کرتا ہوں تو وہ بال اتفاق کافر ہے اور امام غزالی نے جو تعریف کی ہے ایمان کی تصدیق کے ساتھ اور کفر کی تقزیب کے ساتھ اس پر وہ صادق نہیں آتے تو اس کا جواب دیا گیا تھا جواب یہ دیا گیا تھا کہ <clears throat> ایمان نام ہے تصدیق کا اور عدم تقزیب بشعین مما جا بھی رسول تصدیق ہو اور ما جا بھی نبی میں سے کسی چیز کی تقریب نہ ہو فرق ہو گیا انہوں نے تو کفر کی تعریف تقریب سے کی تھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ تصریح ہو ماجا بین نبی کی اور بھی نبی میں سے کسی چیز کی تقریب نہ ہو تو اب ظاہر کہ یہ شخص جو ہے یہ جب لا مصبق ولا مقدب کہہ رہا ہے تو اس تعریف کے مطابق یہ کفر میں داخل ہو جائے اب آج کے سبق میں اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں ایک تو حضرات متکلمین اور احناف کا مدد ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان بسیت ہے ایمان تصدیق کا نام ہے اور اقرار وہ اجراء احکام کے لیے شرط ہے اور عمل وہ اور نتیجہ ہے تصدیق کا ایمان بسیت ہے صرف تصدیق کو ایمان کہا جاتا ہے اور جہاں تک اقرار کا تعلق ہے وہ ایمان کا جز نہیں ہے وہ اجرائے آکام اسلام کی شرط ہے اور عمل جو ہے وہ سمرہ تصدیق کا اور نتیجہ تصدیق کا ہے یہ مذہب مدکلین کا بھی ہے یہی مذہب احناف کا بھی ہے اور یہی مذہب ماتوریدیہ کا بھی ہے اور اصح روایات میں روایتین میں ابو الحسن اشعری کا بھی یہی مذہب ابو الحسن اشعری سے دو روایتیں منقول ہیں صحیح روایت یہ ہے کہ وہ بھی ایمان کو بسیط یعنی تصدیق سے تعبیر کرتے ہیں دوسرا مذہب ہے محدثین کا اس میں شواف اور حنابلہ بھی داخل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب اور ایمان کو مرکب کہنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ تین اجزاء ہیں ایک تصدیق ایک اقرار ایک عمل تینوں کو وہ اجزاء مانتے ہیں ہم نے بتا دیا تھا کہ جو وساطت کے قائل ہیں ان کے یہاں اقرار وہ شرط کے درجے میں ہے اور آکامی اسلام کو جاری کرنے کے لیے اس کو شرط قرار دیا گیا ہے اور عمل وہ سمرہ تصدیق ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے جس طریقے سے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایمان مرکب ہے اسی طریقے سے معتزلہ اور خوارج بھی کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے ان کے یہاں ایمان مرکب ہے تین اجزاء سے تصدیق اقرار عمل معتدر اور خوارج بھی کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے تصدیق اقرار اور عمل سے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خارج کے یہاں تو جو آدمی ارتکاب معاشیت کا کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے وہ اس کو کافر قرار دیتے اور معتزلہ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جو آدمی ارتکاب کبیرہ کا کرے گا وہ ایمان سے تو نکل جائے گا لیکن کافر نہیں ہوگا وہ منزلتن بین المنزلتین کے قائل اور منزلتن بین المنزلتین کا مطلب یہ کہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک منزلہ فسق کا انہوں نے متعین کیا ہے خوارج کے یہاں مرتکب کبیرہ ایمان سے نکلے گا کافر ہو جائے گا معتدلہ کے یہاں ایمان سے نکلے گا کافر نہیں ہوگا فاسق ہوگا اور یہ فاسق کو مومن اور کافر کے درمیان ایک مرتبہ قرار دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرات محدثین اور شواف و حنابلہ ایمان کو مرکب تو کرتے لیکن وہ مرتکب کبیرہ کو مخلط فنار نہیں کہتے خوارج اور معتضلا کے یہاں جو آدمی مرتکب کبیرہ کا ہوگا وہ مخلد فنار ہوگا محدثین کے یہاں وہ مخلط فنار نہیں ہوگا شواف اور حنابلہ کے یہاں بھی وہ مخلط فنار نہیں ہوگا سمجھ رہے اور فاسق دونوں کے یہاں کہلایا جائے گا محدثین بھی مرتقب کبیرہ کو فاسق کہتے ہیں شواف اور حنابلا بھی اس کو فاسق کہتے ہیں اور معتزلہ بھی اس کو فاسق کہتے ہیں لیکن ان حضرات کا فاسق مخلط فرنار نہیں ہے اور معتدلا کا فاسق وہ مخلط فرنار یہ ایمان کی ترکیب کے قائلین کا حال تھا کہ وہ حضرات جو محدثین ہیں اور و حنابلہ ہیں وہ بھی ایمان کو مرکب کہتے ہیں اور یہ معتدلا اور خوارج یہ بھی ایمان کو مرکب کہتے ہیں لیکن دونوں کے نقطۂ نظر میں یکسانیت نہیں ہے وہ حضرات اس کو جو ایمان کو مرکب مانتے ہیں وہ مرتقب کبیرہ کو مخلط فنار نہیں مانتے فاسق تو کہتے ہیں لیکن مخلط فنار نہیں کہتے خوارج مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں سیدھا تو ظاہر ہے وہ مخلط فنار ہوگا معتدلا اس کو اگرچہ کافر نہیں کہتے فاسق کہتے ہیں لیکن ان کا فاسق جو ہوتا ہے تو وہ مخلط فرنار ہو ایمان کو بسیط کہا تھا اور یہی مذہب احناف کا بھی تھا اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ماتوریدیا کی بھی یہی رائے اور ابو الحسن اشری کی اصاح روایتین بھی یہی ہے ان کے یہاں اقرار وہ اجرائے احکام کے لیے شرط ہے اور عمل وہ سمرا ہے جس طریقے سے یہ حضرات ایمان کو وسیط کہتے ہیں ایسے ہی جامیہ جو ابن صفوان کے متبع ہیں وہ بھی ایمان کو وسیط کہتے ہیں لیکن وہ ایمان کو وسیط کہتے ہیں اور ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ایمان فقط معرفت کا نام ہے تصدیق ضروری نہیں اقرار ضروری نہیں عمل ضروری نہیں نہ تصدیق کی ضرورت ہے نہ اقرار کی ضرورت ہے نہ عمل کی ضرورت ہے خالی معرفت ہو جائے تو یہ ایمان ہے اور چونکہ وہ تنہا <coughs> معرفت کو ایمان کہتے ہیں تو گویا وہ ایمان کو بسیت ہونے کے قائل لیکن ظاہر ہے کہ ان کا نقطۂ نظر غلط ابو طالب کو بھی معرفت حاصل تھی ہرقل کو بھی معرفت حاصل تھی فلما جا معرف کفرو بھی میں بھی معرفت کے باوجود کافر قرار دیا جا رہا ہے یہ جہمیہ کا مطلب وہ ایمان کو بسیت کہتے ہیں ایمان کی تعریف معرفت سے کرتے ہیں اقرار کا بھی انکار تصویر کا بھی انکار عمل کا بھی انکار یعنی مطلب یہ کہ ان چیزوں کی ایمان کی کے تحقق کے لیے ضرورت نہیں صرف معرفت سے ایمان حاصل ہو جائے کرامیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے یعنی وہ تصدیق کو ضروری نہیں قرار دے تو پھر ظاہر ہے کہ جتنے منافقین آپ کے زمانے میں تھے ان کو بھی مومن کہا جائے گا وہ تو ادھر منافقون کالو نشد نقل رسول اللہ آپ کے پاس آ کر اقرار کرتے زبان سے اقرار موجود تھا اس کے باوجود ان کو کافر قرار دیا گیا اور بدترین قسم کا کافر قرار دیا گیا تو لہذا کرامیہ کا یہ کہنا کہ خالی زبان کے اقرار سے آدمی مومن ہو جاتا ہے یہ غلط ہے آگے ہے مرجیا آپ کی کتاب میں کتاب الایمان جب آپ پڑھیں گے تو زیادہ تر امام بخاری نے مرجیا کا رد کیا کہیں کہیں کرامیہ کا یا جامعہ کا یا معتدلہ اور خوارج کا رد آیا ہے لیکن اکثر اور بیشتر انہوں نے رد وہ مرجیا کا کیا وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے تصدیق کافی لیکن عمل کی ضرورت نہیں ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ تصدیق کے حاصل ہونے کے بعد کوئی معاشیت مضر نہیں اور کسی طاعت کا کوئی فائدہ نہیں اطاعت لا تفید ول لا تضر طاعت مفید نہیں ہوتی اور معاشیت نقصان دہ نہیں ہوتی آدمی کو تصریح حاصل ہو گئی اب وہ جتنے بھی گناہ کرتا رہے کوئی حرض نہیں جتنی بھی نیکیاں کرے کوئی فائدہ نہیں خالی تصویر کی بنا پر اس کی گاہ مغفرت ہو جائے گی بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ قرآن مجید میں تعات کے اوپر اجر اور ثواب کو بیان کیا ہے اور معاشی کے اوپر وعیدیں آئی ہیں قرآن بھی کے لیے اجر و ثواب کا ذکر کرتا ہے اور اور گناہ معاشیت پر وعید بیان کرتا ہے اور نبی پاک کی احادیث بھی تاحت کے اوپر اجر اور ثواب کو بیان کر رہی ہیں اور معاشی کے اوپر وہ وہ عید کا ذکر کر رہی ہیں تو پھر یہ سارا سلسلہ بیکار ہو جائے قرآن نے جو حضر و ثواب کے وعدے کیے ہیں اور گناہوں پر جو وعیدیں بیعت کی گئی ہے تو یہ تو سب بیکار ہو گئی جب آپ نے یہ کہا کہ تعت کا کوئی فائدہ نہیں اور معاشیت کا کوئی نقصان نہیں نہ قرآن کی باتیں اہم رہی اور نہ حدیث کی باتیں قابل اعتبار قرار پائی سب چیزوں کے اوپر آپ نے پانی پھیر دیا یہ کہہ کر کتاب کا کوئی فائدہ نہیں اور معاشیت کا کوئی نقصان اس کے بعد یہ اختلاف آپ کے سامنے آ گیا جو حضرات ایمان کو مرکب کہتے ہیں ان میں اہل حق وہ محدثین ہیں اور شوافی و حنابل یہ جو معتدلا اور خوارج ہے وہ بھی مرکب کرتے ہیں لیکن وہ اہل حق میں سے نہیں گمراہ لوگ اور متقلمین اور احداف بھی اہل حق میں سے تو اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کے معتدلا ہیں یا خوارج ہیں یا جامعہ ہیں یا کرامیہ ہیں یا مرجیا ہیں ان کے ساتھ اگر اہل حق کا اختلاف پایا جائے تو معقول بات ہے اس لیے کہ حق حق ہے باطل باطل ہے ان کے مقابلے میں اہل حق کی تائید کی جائے گی اور ان سے اختلاف کو برحق قرار دیا جائے گا لیکن اہل حق میں آپس میں کیوں اختلاف ہو متکلین بھی اہل حق میں سے ہیں اور اسی طریقے سے احناف بھی اہل حق میں سے ہیں اور محدثین بھی اہل حق میں سے ہیں اور اسی طرح حضرات شواف اور نابلہ وہ بھی اہل حق میں سے ہیں تو ان میں آپس میں کیوں اختلاف تو اس سلسلے میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اصل میں اس اختلاف کی وجہ یہ ہوئی حضرات متکلمین اور احناف کے دور میں یعنی امام اعظم کے دور میں وہ متضلا کا سلسلہ بہت پھیلا ہوا تھا متضلا کے افکار وہ عام تھے اور ان کا زور تھا تو اس لیے وہ مرکب کرتے تھے ایمان کو اور تصدیق اقرار اور عمل ان تینوں کو وہ اجزائے اصلی قرار دیتے تھے ایمان کا اجزائے ترکیبی قرار دیتے تھے ایمان کا وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی تاریخ عمل ہے اور مرتکب کبیرہ کا ہے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا اور یہ نقطۂ نظر غلط تھا کہ مرتکب کبیرہ تاریخ عمل ایمان سے محروم ہو جاتا ہے ایمان سے نکل جاتا ہے یہ نقطۂ نظر غلط تھا تو ان کے غلط نقطۂ نظر کو رد کرنے کے لیے ان حضرات نے عنوان اختیار کیا کہ ایمان بسیط ہے مرکب نہیں ایمان تصدیق کا نام ہے عمل ایمان کے اندر داخل نہیں تو ان کے زمانے کے احوال کا تقاضا یہ تھا کہ معتدلا اور خوارج کی تردید کے لیے عنوان اختیار کیا جائے اور معتضلا اور خوارج کی تردید جب ہوگی جب ایمان کی بساتت کا اعلان کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ایمان تصدیق ہے اور عمل ایمان میں داخل نہیں یہ وجہ پیش آئی کہ ان حضرات نے یہ عنوان اختیار کیا اور حضرات محدثین کا اور شفاف و حنابلہ کا جب دور آیا تو مرجیا کے خیالات عام تھے مرجیا کا خیال ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں تصدیق کافی ہے تاپ سے کوئی فائدہ نہیں معاشیت سے کوئی نقصان نہیں اطاعت لا تفید والمعصیت معاشیت تزور تو اب ظاہر ہے کہ تاپ تو مفید ہے اور معاشیت مضر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تاپ سے کوئی فائدہ نہیں معاشیت سے کوئی نقصان نہیں تو اس ان کی تردید کے لیے حضرات محدثین نے اور شفاف اور نابلہ نے عنوان اختیار کیا کہ ایمان مرکب عمل بھی ایمان کے اندر داخل یہ کہنا کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں یہ غلط تو ان کے زمانے میں وہ معتدلہ اور خوارج کے خیالات پھیلے ہوئے تھے ان کی تردید کے لیے یہی ضروری تھا کہ ایمان کو بسیط کہا جائے اور عمل کو ایمان سے خارج قرار دیا اور محدثین اور شفاف اور حنابلہ کے دور میں زور تھا مرجیا کے عقائد کا کتاب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا معاشیت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو ان کے خیالات کی تردید کے لیے یہ ضروری تھا عمل کو ایمان میں داخل مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ عمل ایمان میں داخل یہ گفتگو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ حضرات متقلبین اور احناف اور محدثین اور شواف اور حنابلہ میں کوئی اختلاف نہیں کوئی اختلاف نہیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے وہ عمل کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں لیکن وہ جز تزئینی ہے ترکیبی نہیں عمل سے ایمان کو زینت حاصل ہوتی ہے عمل سے ایمان کے اندر رونق پیدا ہوتی ہے وہ جزو ترکیبی نہیں ہے کہ اگر عمل نہیں ہوگا تو ایمان کی نفی ہو جائے گی اور حضرات متقلین اور احناف نے یہ کہا کہ عمل جز نہیں ہے تو وہ تزئینی کی نفی نہیں کرتے ترکیبی کی نفی کرتے تو بات ایک ہی ہو گئی جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرکب ہے وہ تزئینی مانتے ہیں ترکیبی جز نہیں مانتے اور جو آزاد کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے وہ نفی ترکیبی کی کرتے ہیں تزئینی کی نہیں کرتے یہی حق ہے اور یہی فیصلہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے ان کے درمیان یہ اختلاف لفظی ہے یہ اختلاف حقیقی نہیں کئی حضرات نے کچھ تعویلیں کر کے ان کے اختلاف کو حقیقی بتانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ سائی لا حاصل ہے حضرت الند رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ یہی ہے علامہ انور شاہ کشمیری کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ اختلاف فقط لفظی ہے اور یہ حقیقی اختلاف نہیں آپ کو معلوم ہے جو آدمی مرتکب کبیرہ ہوتا ہے نہ محدثین کے یہاں وہ مخلط فرنار ہوتا ہے نہ متقلین کے یہاں وہ مخلط فرنار ہوتا خلاص